حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی جب آپ نے نماز پوری فرمائی تو بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تلقین فرمائی پھر آپ ایک طرف سے ہو کر عورتوں کی طرف گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ بدستور آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور انہیں واض و نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انہیں اللہ اور رسول کے اطاعت کی رغبت دلائی پھر فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ اکثر عورتیں جہنم کا ایندھن بنے گی تو ایک سیاہ بٹیال رخساروں والی عام سی عورت نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شکوے شکایت زیادہ کرتی ہو اور خاون کی ناشکری کرتی ہو عورتیں اپنے ہار بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بطور صدقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں ڈالنے لگی تاکہ وہ بیت المال میں جمع کروا دیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھتر